ابو حریرا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام میں نہ فرا ہے نہ عطیرہ فرا جانور کا وہ پہلا بچہ ہے جو کافروں کے ہاں پیدا ہوتا تو وہ اسے بتوں کے نام پر ذبح کر دیتے تھے جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو بارہ یہ حدیث صحیح ہے